وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع جليل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونقصد ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بزرگان دین نوجوان ساتھی و حاضرین مسجد یہ سورہ یاسین کی ایک آیت میں تلاوت کی ہے اور اسی پر گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے انا نحن نحیی الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم انسان جو انسان کے دنیا مر جانے کے بعد آخرت میں اس کے دو عمل کام آنے والے ہیں ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس نے ماں ون تو وہ قدم اپنی زندگی میں جو کچھ اس نے عمل کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیج دیا ہے اپنے روزے نماز حج زکات اور دیگر عبادات اور نیکیاں جو کچھ اپنی زندگی میں مرنے کے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھیج دیا ہے اور ہر انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا بھیج رہا ہے اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرنے کے پہلے پہلے غور کر لو یا اے ایمان والو یا ہے الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو نفسن تم قدمت سن اور تم میں سے ہر انسان غور فکر کرے اور سوچ یاد کرے کہ کل آنے والی قیامت کے لیے اس نے کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں بھیج دیا ہے تو ایک ایک اس مہامار کی مرنے کے بعد آخرت میں انسان کو جو فائدہ پہنچانے والے آمار ہیں اور جو چیزیں ہیں پہلی تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں انسان جو کچھ صدقہ خیرات عمل ہے روز نماز تلاوت قرآن جو کچھ اپنا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیج دے اللہ تعالیٰ سب کو مرنے کے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ اعمال بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائیے کیوں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ خبر ہاں میں انسان جب مردہ لٹایا گیا اور بہت ہی زیادہ چاروں طرف سے کچھ آداب اور عذاب کے فرشتے آنے رکھتے ہیں اس وقت ایک مرد مومن اگر نیک اور نیک اور عمل نیک آماد کرتا ہے اور مرنے کے پہلے پہلے ماں تک دموں پر عمل کیا ہے کچھ اس نے اعمال بھیجے ہیں اعمال سادہ کیے ہیں تو نبی صاحب فرماتے ہیں آدمی دائیں دائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے نہ اس کی فوج نظر آتی ہے نہ ماں باپ نظر آتے ہیں نہ ابھی واکاری نظر آتے ہیں نہ دوست احباب کام آنے والے ہیں چاروں طرف سے میں گرا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے ایک مرد مومن گورا چکا صاف ستھرا سفید لباس میں آتا ہے اور کہتا ہے گھبراؤ نہیں ہم سب سے تم کو بچانا دیں گے اور سارے عذاب کو لوٹا ہے مسجد بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے میں نے تمہارے چہرے سے تمہارے وزا کتا دے شرافت کا بت رہی ہم ذرا بتاؤ تم کون ہو وہ کہتا آنا امر کا سوال میں کوئی انسان نہیں تمہارے زندگی بھر کے نیک اعمال میں یہ جو میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سفارش کے لیے ہم کو بھیجا ہے یہی حالت تقریباً آخرت کے اندر ہوتی ہے انسان کے سامنے اس کے آمار سفارش بن کر کے آتے ہیں بس ایک انسان نے آمار بھیج رکھا ہو اور ہم ہفتے بھر میں صرف جمعے کی نماز بھیجیں گے تو نہیں بتا سکتا ہمارا اور آپ کا اثر کیا ہوگا سمجھ گئے نا وہاں کام آنے والا جو ہے وہ یوم وہ صاحب ہی و منی بہت سارے معاملات ہیں میرے بھائیوں میں کام آنے والا والی چیز سب سے پہلے آپ کے اپنے آمان ہیں اور دوسری چیز جو کام آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتے مانتے وہ آتا ہوں وہ آتا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ امار کے علاوہ اس نے اپنے پیچھے جو کچھ اپنی یادگار آثار چھوڑ کر کے گئے ہیں آثار اثر کی جگہ ہے آثار کے دو معنی آتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیک یادگار چھوڑ کر کے جائیں نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیں نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیں آپ مسجدیں چھوڑ کر کے جائیں مدارس چھوڑ کر کے جائیں علم چھوڑ کر کے جائیں ایسے امان آپ کر کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ چیزیں جاری رہیں آپ نماز چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے آپ جس دن انتقال کریں گے آپ کے نماز کا دروازہ بند ہو گیا آپ کے روزے کا دروازہ بند ہو گیا لیکن کچھ آسار ہوتے ہیں آپ نے ایک مسجد بنا دیا ہے آپ نے چند قرآن پاس اور کتابیں سفا کے تقسیم کر دی ہیں آپ نے کسی کو عالم بنایا ہے پڑھایا ہے کسی کو آپ نے فائدہ پہنچا دیا ہے آپ کے مر جانے کے بعد بھی یہ چیزیں استعمال میں آتی رہتی ہیں ہم نہیں بتا سکتے ہیں جس میں اس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہیں چاروں طرف سے ہر قسم کی سہولتیں مہیا کی گئی ہیں یہ نہیں معلوم کس کا بنانے والا دنیا میں موجود ہے یا دنیا سے چکا ہے لیکن یہ مسجد جیسے زندگی میں استعمال ہوتی رہی آج بھی استعمال ہو رہی ہے اور جب تک یہ مسجد استعمال ہوتی رہے گی مر جانے کے بعد بھی آدمی کے نام اعمال میں اجر ثواب لکھا جاتا رہے گا اسی لیے ہم نے کہا آخرت کے کام آنے والی دوسری چیزیں جو ہیں آمال کے بعد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی اچھے آس اور اپنے اچھے آسار چھوڑ کر کے جائے اچھی اولاد چھوڑ کر کے جائے ایک انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے صحیح تعلیم دیتا ہے ان کا انتقال کر جانے کے بعد اس کی اولاد دنیا میں جب تک موجود ہے اور اولاد کے اولاد جب تک موجود رہے گی اس کے جتنے نیک سامان ہوں گے جتنا کرنے والے اولاد کو سواد ملے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اولاد ماں باپ کے نام آماد میں بھی و ثواب لکھے گا اسی لیے میرے بھائیوں یہ آماد جو دوسرے قسم کے ہیں یہ بڑے اہم ہیں بڑے ضروری ہیں کہ آپ ایسے امال کر کے جائیں اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے سنا نے اور شعب ایمان پر بہ کی اور احمد کی حضرت ابو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کو حکم دے گا کہ تم اپنی جنت میں جاؤ تم جنت کے مستحق ہو جاؤ اپنی جنت میں اپنا ٹھکانا بناؤ اور جنت آباد کرو وہ مرد مومن چلے چلے گا اور جنت کے ایک مقام پر آ کر کے دروازہ کھول کر کے جنت میں جب داخل ہونا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اسے منع کر دیں گے یہ تیری جنت نہیں ہے اور اوپر تو جا اور اوپر جائے گا اوپر جانے کے بعد پھر وہ دروازہ کھولا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری جنت نہیں ہے ان کے تم اور اوپر جاؤ تمہاری جنت اور اوپر ہے بہت بلندی پر چڑھ جائے گا اسے کہا جائے گا یہ تیری جنت ہے جنت کے داخل ہو جانے کے بعد اس کا بہت ہی زیادہ بے قرار اور پریشانی میں ہوگا کہ اتنا نیک آماد تمہیں میں نے نہیں کیا تھا کہ اپنے نیک آماد کی بنا پر اتنا اعلیٰ درجے کی جنت مل جائے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تیرے لیے کیا پریشانی ہے جنت مل گئی مفرت ہو گئی بخش ہو گئی اور جنت میں داخل ہو گیا اب تجھے یہاں پریشانی اور چینی کی کیا ضرورت ہے ہے اللہ تعالیٰ پریشانی اور چینی یہ ہے کہ میں نے اتنے آماد نہیں کیے تھے جس کی بنا پر اتنا درجے کی جنت مل جائے ہمیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ صدق تھا تو صحیح کہہ رہا ہے تو نے اتنے نیک آماد نہیں کیے تھے تیرے پاس اتنی نیکیاں نہیں تھی کہ یہ جنت کا مقام حاصل کر لیتا تیرا ٹھکانا تیرے عمل کی وجہ سے وہی پہلا جہاں تو پھیلا ہوا تھا اللہ تعالیٰ اتنا آدیشان مقام کیوں مل گیا اللہ تعالیٰ استغفار ولد کلک تو نے نیک اولاد چھوڑی تھی تیری نیک اولاد تیرے حق میں دعا کرتی تھی اس کی برکت سے آرام مقام ملا ہوا ہے میرے بھائی تو یہ دوسری چیز ہے اسی لیے حضرت کریم بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الحیح بن گنگا رضی اللہ تعالیٰ انو حدیث روایت کرتے ہیں بڑی طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی السلام نے ساتھ نمایا من سن سنتن من سن سنتن سن ہس نو اجروہ من عمل امر بہا مل گئی وہ من سن سنتن فلوہ وہ مو من عمل بها من ولا بہا امر گئے اوگارہ او گواكارا رہنا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے ساتھ مایا اے لوگ یاد رکھو من سن سنتن من سن فی الاسلام سنتن حسنتن جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اچھی راج اختیار کرتا ہے اور اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے کسی علاقے میں مثلاً بہت سارے مالدار خوشحال لوگ ہیں لیکن کوئی مسجد نہیں بناتا مسجد کی ضرورت ہے سارے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں کوئی مرد مومن کھڑا ہو گیا اس نے ایک مسجد بنا دیا اب اس کو دیکھ لینے کے بعد اور اس کے مسجد بنا دینے کے بعد پچاسوں آدمی کے دل میں مسجد بنانے کا شوق اور پیدا ہوا اور جہاں جہاں شہر میں مسجد کی ضرورت ہے اب سارے لوگ شوق اور جذبے میں آ کر کے مسجد بنانا شروع کر دیتے ہیں آپ نے ساتھ فرمایا من سن سنت حسن تر جس انسان نے بہترین طریقہ رائج کیا اور جس نے بہترین طریقہ شروع کر لیا اور پھر اس کو دیکھ لینے کے بعد بہت سارے لوگ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو آپ نے ساتھ جس نے ابتدا کیا ہے اس کو اس کی نیکی کا جو سوال ملے گا اور اس کو دیکھ کر کے جتنے لوگ نیک عمل کریں گے جتنا نیک عمل کرنے والوں کو سواب ملے گا اتنا ہی سواب اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے ابتدا کرنے والے کے نام ہے بن غیر عی الدی ہیں شیخ کسی کے امان اور کسی کے کو اللہ تعالیٰ گھٹائیں گے نہیں اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ ہمیشہ آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان میں آپ کے گاؤں میں آپ کے معاشرے میں آپ کے مشترا میں ہمیشہ آپ نیکی کے امام بنیں ہمیشہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہر نیک عمل کو آپ اپنائیں گے آپ کو دیکھ کر کے جتنے لوگ کریں گے ان کا بھی اگر ثواب آپ کو ملے گا ان کو کرنے کا ملے گا اور اتنا ہی ثواب آپ کو ابتدا شروع کرنے کا ملے گا خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے نیک امر آباد ایجاد کریں گے تو آپ کو تمام لوگوں کے نیک امر کرنے کا سواب ملے گا ایسے ہی من سن سیتن اگر کسی انسان نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا ہے اور کوئی برائی شروع کیا اس کے برائی کو دیکھ کر کے محلے میں اور دنیا میں جتنے لوگ اس طرح کی برائی ایجاد کریں گے نہ کرے ساتھ میں ساتھ نماتے ہیں برائی کے اطلاع کرنے والے کو والا برائی کرنے والے کو والوں کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گنا اس شخص کے نام آواز بھی لکھ دیا جائے گا جس سے برائی کی ابتدا کی ہے مثال کے طور پر نبی نگر کماتے ہیں چونکہ دنیا میں سب سے پہلے قتل کرنے کی کا طریقہ آدم رہے کے بیٹے کابل نے شروع کیا ہے یار سبیاں گزر گئی لاکھوں سال گزر گئے کابیر نے اپنے بھائی حادث کا خون کیا تھا اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا نبی ساتھ نماتے ہیں کہ جس میں جتنے ناحق قتل ہوں گے ناحق خون کیا جائے گا تو جتنا خون کرنے والے قاتل کو گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ اللہ تعالیٰ قابل کے بنا میں عام بھی لکھے گا کتنے اور ایک گنا ایک قسم کا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے نبی رہے تھے ساتھ بناتے ہیں ایک مومن کا قتل ہو جانا ایک مومن کا قتل ہو جانا زمین اور آسمان سب کے مٹ جانے کے برابر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے نبی رہے نے جو ارشاد فرمایا اس لیے نشی کریں اگر آپ نے برائی کی راہ اختیار کیا ہے اور برائی آپ نے شروع کیا ہے تو آپ کو دیکھ کر کے جتنے لوگ گناہ اور برائی کریں گے سب کے سب کے گناہوں کے برابر ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ملا کرتا ہے یہ دوسری چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد کام آتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رہو ہم یقین مردوں کو زندہ کریں گے ورق کو ماں کر انہوں نے کتنی نیکیاں کی ہیں ہمارے ہاں بھیج کیا ہے وہ بھی ہمارے ہاں ریکارڈ میں آ چکی ہیں وہ آ رہا ہوں اور اپنے پیچھے جو نیک آماد چھوڑ کر کے آئے ہیں یادگار پھول بھی ہمارے یہاں ریکارڈ میں ہیں اور ایک دوسرا مانا میرے بھائی آسار کا یہ ہے آسار کہتے ہیں اپنی زبان میں انسان جب چلتا ہے کچے کہیں راستے میں چلتا ہے چلنے کے بعد جو اس کے پیروں کے نشانات ہوتے ہیں اس کو بھی آسار کہا جاتا ہے نبی اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے یاد رکھو اتنا موتا ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور تم نے جو نیکیاں کر دی ہیں روزے نماز ہر جگہ ان کا اجر و سواب بھی ہم نے انکار کر لیا ہے اور پورے راستے کی طرف جو تم چل کر کے جاتے ہو یہ تمہارے قدموں کو بھی ہم نے گن رکھا ہے اگر نیکی کی طرف تمہارے قدموں ہیں اٹھے ہیں تو اس کا بھی اجر و سواب ہے اور برائی کی طرف اگر تمہارے قدم چل کے گئے ہیں تو اس کا بھی انکار ہمارے یہاں گناہ تم کو ملے گا حضرت بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام ترمیری اور دیگر اہل علم نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو پتا چلا قبیلے بنو سرما بنو ہاں؟ بنو سلمہ ایک خاندان تھا ایک قبیلہ تھا مسجد نبی سے کافی دور ہو لوگ آباد تھے ان کو یہ پتا چلا کہ مسجد نبی کے قریب کچھ لوگ اپنی زمین چھوڑ کر کے باہر جا رہے ہیں تو قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں نے یہ اپنی فیصلہ کیا کہ ہم لوگ کافی مسجد مسجد نبی سے ہم لوگ کافی دور ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی زمین کو بھیج دیتے ہیں اور مسجد کے قریب زمین دکھ رہی ہے اس زمین کو ہم چل کے خریدیں گے وہاں مکان بنائیں گے مسجد نبی کے بالکل قریب رہیں گے ہر وقت نماز کے لیے آسانی ہو جائے گی یہ اطلاع نبی رہے کو مل گئی کہ وہ لوگ اپنے زمین کو اپنے گھروں کو بیچ کر کے یہ مسجد کے بالکل قریب والی زمین خریدنا چاہتے ہیں نبی رہے گئے کبھی رحما کے پاس اور آپ نے پوچھا کیا بات ہے ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اپنی زمین بیچ رہے ہو کہ یا رسول اللہ بنا ہم لوگوں کو پتا چلا ہے کہ مسجد کے قریب زمین بک رہی ہے اور وہاں پڑوس میں ہم لوگ اپنی زمین کو بیچ کر کے اس زمین کو خرید لیں گے تاکہ مسجد کے قریب آ جائیں نبی کہ رہے سر نے ساتھ مایا یا بنی سرمتا یا بنی سرمتا دیا رکھوں دکھ تب آسار رکھوں دیا رکھوں دکھ تب آسار رکھوں دیا رکھوں دکھ اے بنی فرما کے لوگوں اپنے گھر کو باقی رکھو اپنے زمین کو نہیں بیچو تمہارا یہاں سے مسجد نبی تک چل کر کے آنا اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے زیادہ چلنا پڑتا ہے چلنے کی پرواہ نہ کرو یہ تمہارا چلنا مسجد تک آنا جانا یہ ضائع نہیں ہوتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تمہارے نیکیوں میں لکھ لیا جاتا ہے اس لیے اپنی زمینوں کو آباد رکھو یہ سن کر کے وہ قبیلے کے تمام لوگوں نے اپنی زمینیں رکھی آپ نے ساتھ اے لوگوں سن لو اچھی طرح سے اگر تم مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہو ایک نیک عمل کے لیے مسجد کی طرف آئے بچپک نماز کے لیے یا کسی اور نیک کام کے لیے یا چنے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو اپنے گھر سے جب نکلتے ہو مسجد تک آنے میں ایک قدم اٹھاتے ہو تو ایک قدم پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتے ہیں تمہارے گاج میں ایک نیکی نکلیا کرتے ہیں اور تمہارے گناہوں میں سے ایک گناہ اور برائی کو مٹا دیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی یہ آسات ہیں آنا جانا اور یہ آپ کے قدم جو مسجد کے طرف اٹھتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف یہ بڑے خوش نصیب لوگ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے جنت کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور, اور اس تمام چیزوں سے بڑی چیز یہ ہے نبی رہے خراب کا انصاف نماتے ہیں اللہ اللہ کی راہ میں کسی نیکی کے کام میں اگر کوئی انسان راستہ پکڑ کر کے چلتا ہے اور کچی زمین ہے کچا راستہ ہے اگر دھول اور مٹی اس کے بدن پر یا اس کے قدم پر پڑ جاتے ہیں تو آپ نے ساتھ مایا انسان جس انسان کے قدم کو جس انسان کے جسم پر جس انسان کے بدن کے کسی حصے پر اللہ تعالیٰ کے رضا کے آواز اور نیکی کے راہ میں چلتے ہوئے گرد کمار نہ گئے ہیں اللہ نے اس حصے کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دیا ہے ہے یہ مٹی ہے یہ دھوس ہے یہ گرد گزار لیکن اڑی ہے آپ کے قدموں سے اڑی اڑی ہواؤں سے اور آپ جا رہے ہیں نئے کام کے لیے اب بتاؤ اللہ مرد ایک مومن نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آنے لگے ایک مومن جمعے کے کی طرف آتا ہے اڑ کر کے جو دھول اور مٹی گرد گبار بدن پر پڑ جاتے ہیں تو اس و گبار کا یہ مقام ہے اس دھول اور مٹی کا یہ مقام ہے کہ جہاں وہ لگ گئی جسم کے اس حصے کو اللہ نے جہنم پر حرام قرار دے دیا جب دھول اور مٹی کا یہ مقام ہے تو اس مرد مومن کا کتنا مقام ہوگا جو آ رہا ہے بات کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اقول کو را واستغفر ہم من واس ذنب گئی رہی الحمد للہ وقفا وسلام صفا بعد اسی طرح سے انسان جو بہت کچھ چھوڑ کر کے جاتا ہے مسلم کی کے حدیث اور بہت ساری چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہے جو باقی رہی مسجدیں بنایا مدرسے بنایا بہت ساری چیزیں آپ نے شاپ مام مسلم یہ مسلمان کا مقام ہے مام مسلم یگر تو کرسن او یگر او سرن فیا پور مینو تیرن او انسان او بہی مسن اللہ کان لو اللہ کان لہو بہی صدقہ او کما کالا رہ ایک مرد مومن اگر کہیں درخت لگا دیتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے آپ میں جس مرد مومن نے جس مسلمان نے کسی جگہ کوئی درخت لگایا یا اس کے اندر پھل آیا یا اس نے کوئی کھیتی کیا فصل لگائی اور فصل کے اناج اور گندے کو کسی پرندے نے چن لیا تو کسی پرندے نے کھا لیا یا کسی چلتے پھرتے انسان نے توڑ کر کے کھا لیا یا کوئی جانور کھا گیا آپ ساتھ مناتے ہیں کھیتی والا کوشش سے کرتا ہے باغ والا کوشش سے کرتا ہے کوئی پرندہ ہمارے باغ کے پھل کو نقصان نہ پہنچائے ہمارے کھیتی کے فصلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے کوئی پرندہ نہ پہنچ سکے کوشش کرتا ہے بھگاتا ہے اور نہ کوئی جانور آ سکے نہ کوئی انسان چھپا سکے چوری توڑ سکے یا کھا سکے آپ فرماتے ہیں اگر اتنی کوششوں کے باوجود کوئی پرندہ کھا گیا یا کوئی انسان توڑ لیا یا کوئی جانور آ کے کھا گیا کھانے والا تو کھا گیا لیکن کھیتی کرنے والے بات کرنے والے کو جتنا لوگوں نے اس کا کھایا ہے اس کے نام میں سب کو اللہ تعالیٰ صدقہ بنا دیا کرتا سب کو چلتے ہوئے کتنے پھل توڑ دیا چلتے ہندے جس پرندے نے چند دانے چن لیے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں لیکن جتنا اناج اور گندا کوئی بھی جاندار استعمال کرے گا آپ کو اللہ تعالیٰ سچے کا سواب دیا کرتے ہیں اسی طرح سے میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہیں یہ بھی آپ کے لیے سچے داریہ ہے اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے لیے نقص و ماں وہ آپ دنیا کے اندر چھوڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آمار کو بھی کرنے کی فرمائے جو دنیا سے جانے کے بعد باقی رہتے ہیں اور جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے نبی رہے من فرماتے معروف من سرا من قم معروف فکا ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے آپ اس سے بھلائی کا بدلا دیں لنگ کرے تو ماں سے ہو اگر تمہیں خرائی کا بکڑا دینے کے لیے کوئی تمہارے گھر کوئی طاقت نہیں ہے تو تم اس کے حق میں دعا کرو اور اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین آ جائے گا ہاں تم نے بدلا پورا کر لیا ہے میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں یہ ہیں جو اللہ مرنے کے بعد کام آتی ہیں اور یہ بھی چیزوں بتا دیں اس دنیا کے اندر کتنے بھی کتنے فساد اور کتنی بھی برائیاں عام ہوتی ہوں ہمیشہ سے امت کے اندر ایسے لوگ ضرور موجود رہتے ہیں جو یہ ساری چیزیں مسجدیں بنا دیتے ہیں بنا دیتے ہیں مرنے کے بعد ہزاروں چیزیں وہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں جو ان کے حق میں اور ان میدان میں آباد لکھے جاتے ہیں جب ان کے واقعات اس میں ہوتی ہے سہارے کرام کو کا دیکھو تابعین کو دیکھو اس کے بعد مسلمانوں کو دیکھو ابھی ہمارے اور آپ کے اس موجودہ دور میں چند سال تب تک شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ دونوں سے بھرے انہوں نے بھی اگر آپ دیکھیں گے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مرحوم کے حق دعائیں کرنا چاہیے کسی اٹھا کر نگاہ دیکھیں گے آج بھی ایک اس دور کے ایک مرد مومن کے آسار آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ سب کے حسنات اور سب کے بیٹیوں کو قبول کر دے العالمین ہمیں جو بیمار ان کو کا فرما جو مضبوط ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان آج بھائی اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ہمیں سے تمام مسلمان بھائیوں کی مشکلات دور کرے اور دنیا میں جہاں ہمارے مسلمان بھائی کسی پریشانی میں ہو اور کسی قسم کے